توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے اے مسلمانوں توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے اللہ تعالی جو ہمارا عظیم رب ہے خود ہم سب کو توبہ کے لیے بلا رہا ہے کوئی ڈاکو ہو یا چور کوئی شرابی ہو یا زانی کوئی جھوٹا ہو یا فریبی کوئی خائن ہو یا قاتل کوئی جواری ہو یا نشئی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 سبحان اللہ کسی کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں نہ کسی مشرق کے لیے اور نہ کسی کافر کے لیے وہ بھی توبہ کر کے ایمان قبول کر سکتے ہیں اور نہ کسی کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمان کے لیے آؤ سارے آ جاؤ رب کی رحمت کی طرف رب کی مغفرت کی طرف اور رب کی جنت کی طرف یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کی توبہ قبول فرما اور ہم سب کو طوابین میں سے بنا آمین یا غفار یا غفور یا طواب یا عفوب یا رعوف یا رحم الرحمین آئیے اس آیات مبارکہ پر کلام برکت میں پڑھ لیتے ہیں یعنی حضرت شاہ عبد القاضر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا جو کفار دشمنی میں لگے رہے تھے سمجھے کہ ریب یعنی بلا شبہ اس طرف اللہ ہے یہ سمجھ کر اپنی غلطیوں پر پچھتائے لیکن شرمندگی سے مسلمان نہ ہوئے کہ اب ہماری مسلمانی کیا قبول ہوگی دشمنی کی لڑائیاں لڑے اور کتنے خدا پرستوں کے خون کیے تب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسا گناہ کوئی نہیں جس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے نا امید مت ہو توبہ کرو اور رجوع کرو بخشے جاؤ گے مگر جب سر پر عذاب آیا یا موت نظر آنے لگی اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہم مسلمانوں سے شکست کھا کر جانے والے سوویت فوجی اور حکمران اور عراق اور افغانستان میں ہم مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اور زخم کھا کر واپس جانے والے اتحادی فوجی اس آیت مبارکہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ توبہ کر کے ایمان قبول کر لیں ان لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے ساتھ ہے ورنہ اتنی خوفناک عسکری طاقتوں کو نہتے مجاہدین کے سامنے اتنی بے بسی محسوس نہ ہوتی